السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته يلا يوم الدين أما بعد معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین کرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں عبادت کے صحیح ہونے کی شرطیں اس کے تعلق سے امام علامہ فقیر محمد بن صالح الوسمین رحمۃ اللہ علیہ جو مملک سعودی عرب کے ایک جید عالم دین تھے انہوں نے چھ شرطیں بیان کی ہیں کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کی ان شرطوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب وہ تمام شرطیں کسی عبادت کے اندر پائی جاتی ہیں تب وہ جا کر کے عبادت بنتی ہیں اور اگر وہ شرط نہ پائی جائے یا کوئی ایک شرط مفقود ہو تو اسی صورت میں وہ عبادت نہیں بلکہ بدعت بن جاتی ہے اور چونکہ ہر پیر کے دن ہمارا یہی موضوع رہتا ہے بدعات کے تعلق سے اس لیے یہ موضوع میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج چنا ہے لیکن قبل اس کے کہ علامہ ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں اپنی میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بطور مناسبت عبادت کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں دیکھیے عبادت کی تعریف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی جید اور بہترین تعریف کی ہے عبادت کی وہ کہتے ہیں کہ اسم الجام ان الماء الما اب اللہ من الاقوال والاعمال ظاہرتی والباطنہ کی عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے چاہے اس عبادت کا تعلق اقوال سے ہو اعمال سے ہو وہ ظاہری اعمال و عبادات ہوں یا باطنی یعنی نظر نہ آنے والے اعمال اور عبادات ہوں ان سب کو عبادت کہا جاتا ہے یعنی ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے اللہ تعالیٰ جس عمل سے راضی ہے اس کو کرنا یا ہر وہ قول یعنی زبان کا عمل جسے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور پسند کرتا ہے اسے کرنا عبادت کہا جاتا ہے میرے بھائیوں عبادت جہاں کرنے کا نام ہے وہیں عبادت چھوڑنے کا بھی نام ہے عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں ایک امر اور ایک نہیں امر یعنی کرنے کا حکم اور نہیں نہ کرنے کا حکم نہ کرنے نہ کرنے کا حکم یہی اسلام کا خلاصہ امر اور نہیں دو ہی چیزیں اسلام کے اندر سمجھ لیجئے یا تو کرنا ہے اس کو یا تو اس کو نہیں کرنا ہے تو جہاں کرنا عبادت ہے وہیں نہ کرنا بھی عبادت ہے عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے جن اعمال کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں جہاں وہ عبادت ہے وہیں وہ چیزیں جن کا چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے ان چیزوں کا چھوڑنا بھی عبادت ہے جیسے سنت کی دو قسمیں کی جاتی ہیں کہ ایک سنت عملی اور ایک سنت ترقی یعنی جن چیزوں کو ہمارے بھی نے چھوڑ دیا ہے ان چیزوں کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے سنت ہے تو عبادات کے اندر بھی یہی تقسیم کی جائے گی کہ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت چھوڑنے کا بھی نام ہے ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے ایک انسان نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ کرتا ہے تو نماز پڑھنا عبادت ہو گیا نماز چھوڑ دینا یہ گناہ ہو گیا ایک بندہ اللہ کی توحید کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور توحید کو اپناتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے ایک انسان شرک سے دوری اختیار کرتا ہے وہ بھی اللہ البامن کی بات کے اندر ہے ایک انسان سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے ایک انسان جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے وہ اللہ ابامن کی بات کرتا ہے ایک انسان صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ البامن کے لیے بات کرتا ہے ایک انسان اگر ظلم کرتا ہے یہ گناہ کرتا ہے لیکن اس سے بچتا ہے ظلم سے بچتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کسی پر ظلم نہیں کرتا تو اللہ ابامن کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا یہ بھی عبادت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا حضرت ابو حضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سب سے پہلی بات جو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اتقل محارم تکن آبد الناس حرام کردہ چیزوں سے بچو جو ممنوعات ہیں منحیات ہیں شریعت کے اندر جو چیزیں حرام ہیں ان تمام چیزوں سے بچو تکن آبد الناس تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے لہذا معلوم ہوا کہ حرام چیزوں سے بچنا یہ بھی اللہ ابامن کی عبادت ہے ایک انسان جھوٹ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ایک انسان رشوت نہیں لیتا سود نہیں لیتا جنا سے بچتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے لہذا گناہوں سے بچنا اور اس طریقے سے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا یہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنا ہے تو عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے عبادت چھوڑنے کا بھی نام ہے کہ برائیوں کو چھوڑ دینا گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی کیا ہے یہ ایک عبادت ہے لہذا یہ ذہن میں ہمارے بات رہنی چاہیے کہ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں میرے بھائی گناہوں کو چھوڑ دینا شرک کو چھوڑ دینا بدات کو چھوڑ دینا اور جھوٹ چھوڑ دینا اور برا برائیوں کو چھوڑ دینا گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا انسان جو ان تمام چیزوں سے بچتا ہے لہذا یہ دونوں عبادتیں ہیں کرنا بھی عبادت ہے اور چھوڑنا بھی عبادت ہے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اپنی بات کرنے کی توفیق دے گناہوں سے اللہ العالمین ہم سب کو بچائے آمین رب العالمین امام ابن وسمیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو چھ باتیں یا چھ صفتیں یا چھ شرطیں عبادت کے صحیح ہونے کے لیے بیان کی ہیں ان میں انہوں نے پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ شریعت میں جو سبب معتبر ہے انسان کی عبادت اگر اس کے موافق ہے تب وہ عبادت ہوگی اور اگر وہ سبب معتبر نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ عبادت نہیں بلکہ وہ عبادت بدعت بن جاتی ہے اب شریعت کے اندر کیا چیزیں معتبر ہیں کن چیزوں کے اعتبار کیا گیا ہے شریعت کے اندر اب میں مثال دے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے مان لیجئے احرام کی حالت میں انسان کا سر کا رنگا رکھنا ایک مرد کام کیا ہے یہ یہ ضروری ہے اس کے لیے اب سر کا رنگ ننگا رکھنا اس کا سبب کیا ہے انسان کا احرام کی حالت میں ہونا اب اگر کوئی آدمی دیگر اوقات میں اپنے گھر میں یا اپنے ملک میں یا احرام کی حالت میں وہ نہیں ہے اور کہتا کہ سر کا کھلا رنگا رکھنا یہ عبادت ہے تو اس کا یہ کہنا غلط ہوگا کیونکہ یہ عبادت اس سبب کے ساتھ خاص ہے اس طریقے سے انسان احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا ہے اب وہ ایک انسان احرام کی حالت میں نہیں ہے اور کہے کہ سلے ہوئے کپڑے ہم نہیں پہنیں گے عبادت ہے تو اس کا کہنا غلط ہوگا یہ بدات ہو جائے گا احرام کی حالت میں انسان خوشبو نہیں لگاتا ہے منع کیا گیا سبب ہے خوشبو نہ لگانے کا اب انسان گھر میں رہتا ہے اب وہ کہتا میں خوشبو استعمال نہیں کروں گا تو اسی صورت میں اس کا یہ کہنا غلط ہوگا کیونکہ خوشبو نہ لگانا یہ اس کا ایک سبب ہے کہ انسان کا احرام کی حالت میں ہونا انسان نماز کی حالت میں گفتگو کرنا اس کے لیے منع ہے اب ایک انسان نماز کے باہر ہے اور کہتا کہ میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ گفتگو کرنا منع ہے عبادت سمجھتا نہ کرنے کو بلا کسی وجہ کے ایسے ہی کہ ہم گفتگو کسی سے نہیں کریں گے کیونکہ جیسے نماز کی حالت میں گفتگو کرنا منع ہے اور گفتگو نہ کرنا عبادت ہے لہذا یہاں بھی ہم گفتگو نہیں کریں گے تو اس کا یہ کہنا سراسر باطل ہے اور یہ اس کا کہنا صحیح نہیں ہوگا اذان کا ایک سبب ہے فرض نماز یا شہری کے لیے اذان دی جاتی ہے یا بعض علماء کے بقول جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے اگرچہ کان میں اذان نہ دینا یہی زیادہ بہتر ہے اولا اور راجے یہی ہے لیکن پھر بھی اگر ہم مان لیں تو اس کا ایک سبب ہے اب انسان بغیر کسی سبب کے اذان دے انسان کیا نام ہے عید عین کی نماز کے لیے اذان دے جنازے کے لیے اذان دے تو ہم یہ کہیں گے اس کا اذان دینا غلط ہے کیونکہ یہ سبب شریعت کے اندر معتبر نہیں ہے یہاں پر اذان دینا غلط مانا جائے گا کیونکہ اذان دینے کا ایک سبب ہوتا ہے اور یہ سبب جو اس نے بنایا وہ شریعت کے اندر معتبر نہیں ہے ہمارے نبی نے جنازے کی نماز پڑھی پڑھائی اور ہمارے نبی نے عیدین کی نماز پڑھائی لیکن کبھی اذان نہیں دی گئی اقامت نہیں دی گئی تو یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہے یہ اس کا سبب ہے اقامت کا فرض نماز اب کوئی آدمی نفری نمازوں کے لیے اقامت کہتا ہے مشرون نمازوں کے لیے اقامت کہتا ہے تو اس کا کہنا غلط ہوگا کیونکہ یہ اس کا سبب نہیں ہے ایسی آپ دیکھ لیں کہ جو میلاد النبی بناتا ہے میلاد النبی بنانا بدعت ہے شریعت کے اندر کیوں اس لیے کہ یہ سبب معتبر نہیں ہے کہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو کیا نام ہے انسان اسے معتبر مانے اور اس طریقے سے اس دن انسان کیا کرے عید ملاد نبی بنائے تو یہ کیا ہوگا ایسا کرنا شریعت کے اندر حرام ہوگا یہ بدا ہے شریعت کے اندر کیونکہ یہ سبب معتبر نہیں ہے اللہ کے سر کے زمانے میں بھی یہ دن آیا تاریخ آئی لیکن آپ نے نہیں منایا یا شب برات ہے انسان رجب کی بارہ ستائیس تاریخ کو شب شب معراج بناتا ہے رجب کی ستائیس تاریخ کو شب معراج بناتا ہے پہلی بات تو کہ تاریخ میں ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ نے ستائیسویں رجب کو آپ کے ساتھ معراج کیا گیا لہذا اگر کوئی مناتا تو غلط کرتا ہے کیونکہ یہ سبب نہیں ہے اللہ کے سر کے زمانے میں یہ دن آیا یہ رات آئی کئی بار آئی لیکن آپ نے اس دن کوئی خاص عبادت نہیں کی لہذا یہ سبب نہیں ہے یا اس طریقے سے انسان شب برات مناتا ہے جیسے شابان کی پندرہویں رات کو یہ رات ہمارے نبی کی زندگی میں آئی لیکن آپ نے اس دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا یا اس رات جو اور راتوں میں نہ کرتے رہے ہوں لہذا اس کا یہ عمل کیا ہوگا بدات کے زمرے کے اندر آئے گا کیونکہ شریعت کے اندر یہ سبب معتبر نہیں ہے اس نے ایسا سبب بنایا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا وہ عبادت نہیں بلکہ وہ کیا ہو جائے گی وہ عبادت بدعت کے اندر تبدیل ہو جائے گی تو سبب کا اعتبار کرنا ضروری ہے اس عمل کرنے کے لیے عبادت کے لیے یہ پہلی بات امام ابن سمین رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی دوسری بات یہ ہے کہ جنس جنس کا اعتبار کیا گیا جیسے قربانی کے اللہ اربامین نے جو بہیمت الانعام ہے ان کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے بہیمت اللہ نام کیا ہے اونٹ گائے دمبا اور بکری یہ نر اور مادہ ملا کر کے آٹھ ہو جائیں گے ان کی جتنی بھی انواع اور اقسام ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں ان کی قربانی کی جائے گی یہی مطلوب ہے بھی نہیں انسان اگر ان کو چھوڑ کر کے مان لیجئے وہ گھوڑے کی قربانی کرتا ہے ہرن کی قربانی کرتا ہے یا مرغی اور بطخ کی قربانی کرتا ہے یا اور کسی جانور کی قربانی کرتا ہے جو شریعت کے اندر حلال ہے تو اس کا یہ عمل صحیح نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ یہاں پر وہی مراد ہے وہ کہے کہ بھائی جانور ذبح کرنا ہے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں یہاں بھی وہاں بھی جانور ذبح کرنا ہے اور یہاں بھی جانور ذبح کرنا ہے تو کہیں گے نہیں یہاں پر بے نہیں یہی چیزیں مطلوب ہیں لہذا انہیں کی قربانی کی جائے گی ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی اب میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں بھینس کے تعلق سے کہ بھینس کی قربانی صحیح ہے صحیح نہیں ہے بہرحال بھینس کی قربانی سے بچنا یہ بہتر ہے انسان کے لیے اللہ ایک انسان کے لیے اگر مجبوری ہے جانور نہیں مل رہے ہیں یا اور کوئی مجبوری ہے تو الگ مسئلہ ہے ورنہ بھینس کی قربانی سے انسان کو بچنا چاہیے اس مسئلے میں اگرچہ علماء کے اختلاف ہے علماء کی جماعت قائل ہے اسے گائے میں سے مانتی ہے اور علماء کی جماعت کہتی نہیں کہ مستقل وہ جانور ہے کیونکہ بھینس اور گائے کی معاشفات الگ الگ ہیں آپ دیکھیں کہ گائے پر اگر پانی کا ایک پانی کا ایک قطرہ پڑ جاتا ہے تو گائے اور بھاگ کر کے اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے لیکن بھینس پانی کے بغیر زندگی اس کی نہیں گزر سکتی ہے تو دونوں کے اندر فرق ہے بہرحال تو یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر علماء کے اختلاف ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہیمت الانعام کی قربانی کیا ہے یہ یہی شریعت کا حکم ہے لہذا جنس کا اعتبار کیا جائے گا تیسری چیز جو بتائی ہے امام بن وسمی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا ہے عدد کہ جیسے فرض نماز ہیں ان کی رکعت متعین ہے یا عید بقرعید کی دو دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اب ایک آدمی رکعت کے اندر اگر اضافہ کر دے کہے کہ بھائی ہم ظہر چار کے بجائے چھ پڑھیں گے یا عید کی نماز دو کے بجائے ہم چار پڑھیں گے تو ہم یہ کہیں گے تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہوگا اگر فرض نماز میں انسان جان بوجھ کے کرتا ہے تو یہ تو کفر کے دائرے میں انسان پہنچ جاتا ہے اگر انسان جان بوجھ کر کے رکعت کا اضافہ کرتا ہے تو اس لیے یہ بھی شریعت کے اندر کیا ہے متعین ہے تو جو عدد ہے یا جو قدر ہے اس کی اسی کے مطابق انسان کو عمل کرنا ہے ایک رکعت کے اندر ایک رکو ہوتا ہے ایک انسان اگر دو رکو کرے یا دو سجدے ہوتے ہیں تین چار سجدے کرے تو یہ کیا یہ شریعت کے اندر ایسا کرنا حرام ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے تو یہ تیسری چیز ہے جس کا خیال رکھنا عبادات کے اندر ضروری ہے چوتھی چیز ہے کیفیت جو طریقہ ہمارے نبی ثابت ہے جو کیفیت ثابت ہے انسان اسی کے مطابق اس عبادت کو انجام دے گا اگر اس میں کمی بیشی کر دیتا ہے تقدیم اور تاخیر کر دیتا ہے آگے اور پیچھے کر دیتا ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے وہ عبادت نہیں بنتی جیسے نماز ہے مان لیجئے نماز ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ اکبر سے نماز کی شروعات کرنا ہے السلام علیکم پر نماز کا اختتام ہے اور پوری نماز کی کیفیت اور طریقہ ہمارے نبی نے بتایا اور فرمایا کہ سلو کمار تمونی وسلی ویسی نماز پڑھو جیسے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب انسان اس طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنا لے رکو بعد میں کرے سجدے پہلے کر لے اس نے کیفیت چھوڑ دی طریقہ چھوڑ دیا لہذا اس کا عمل باطل ہو جائے گا ہمارے نبی نے وضو کیا ہے قرآن وضو کرنے کا بتایا گیا طریقہ ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان کیا اب ایک آدمی ترتیب کا خیال نہ رکھے پہلے پاؤں دھلے پھر سر کا مسئلہ کرے چہرہ دھلے ہاتھ دھلے پھر کلی کرے لاسٹ میں تو ایسی صورت میں اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ جو کیفیت ہے شریعت کے اندر اس کیفیت کا اس نے اعتبار نہیں کیا کیفیت کو اس نے چھوڑ دیا نئی کیفیت اس نے پیدا کر لی نیا طریقہ اس نے پیدا کر لیا جبکہ اللہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے خیر الحد حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لہذا اسی طریقے کے مطابق انسان کو عبادات کو انجام دینا ہے اگر اس طریقے کو بدل دے گا کیفیت میں تبدیلی کر دے گا آگے اور پیچھے کر دے گا تو اس صورت میں وہ عمل یا تو باطل ہو جائے گا یا تو پھر وہ بدعات کے زمرے کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے پانچویں چیز ہے کہ وقت اور زمانہ عبادات کچھ ایسی ہے جن کا وقت ہوتا ہے ان عبادات کو انہی وقت میں کرنا اس کے ساتھ خاص ہے وقت سے پہلے انسان نہیں کر سکتا وقت کے بعد انسان نہیں کر سکتا وقت کے ساتھ خاص ہے لہذا اگر انسان وقت کا خیال کیے بغیر اس کو کرے گا تو عبادت ادا نہیں ہوگی نماز اللہ ابلامین نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے ان سولا قیانت المؤمنین کتاب کتاب نماز وقت کے ساتھ فرض ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا وقت بتایا کہ ان اوقات میں انسان نماز پڑھتا پانچوں نمازوں کے اوقات اس طریقے سے تحجد کا وقت ہے وطر کی نماز کا وقت ہے مان لیجئے یا اس طریقے سے چاشت کی نماز کا وقت ہے سلاۃ الاوابین کی کا وقت ہے اب انسان اسے ظہر سے پہلے پڑھنے کے بجائے سلاۃ الاوابین کو انسان اثر کی رماعت پڑھے اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ اس کا وقت نہیں ہے فرض نمازوں کے اوقات انہی اوقات میں انسان کو نماز پڑھنا ہے اگر انسان نے جان بوجھ کر کے وقت کا خیال نہیں رکھا اور اس کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے وقت نکل جانے کے بعد اگر وہ نماز پڑھے گا تو امام ابن و رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے جتنا وہ پڑھے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے ظہار کا وقت ہے ظہار کا وقت کب سے رہتا ہے زوال کے بعد سے لے کر کے جب تک کہ اثر کا وقت شروع نہ ہو جائے اس وقت تک ہے اس دوران انسان کو نماز پڑھ لینا ہے ایک انسان کے پاس کوئی عزر نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے اسے معلوم ہے کہ ادان ہو گئی نماز نہیں پڑھا اور بھولا بھی نہیں سویا بھی نہیں ہوا ہے وہ اس کے پاس کوئی ادر بھی نہیں ہے سفر میں بھی نہیں ہے کہ ظہر اثر کو ایک ساتھ ملا لے وہ اب وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے اب اثر کی نماز کا وقت ہو گیا اذان دے دی گئی اب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اب اگر اثر کی اذان کے بعد وقت نکلنے کے بعد چار رکعت نہیں چاہے ایک ہزار رکعت پڑھے امام بن وسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو نماز کا وقت اس نے جان بوجھ کر کے نکال دیا نماز کو اللہ نے وقت کے ساتھ فرض کیا اس نے وقت کو چھوڑ دیا اس لیے اس کی عبادت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا صرف دو ہے جن کی بنا پر انسان نماز کو وقت کے بعد پڑھ سکتا ہے ایک تو انسان سو گیا ہو اور دوسرا ایک انسان بھول گیا ہو اسے یاد نہ رہ گیا ہو تو جب یاد آئے گا تب وہ پڑھ لے گا وہی اس کا وقت ہے اور جب وہ نیچ سے بیدار ہوگا تب وہ پڑھ لے گا وہی اس کا وقت ہے لیکن ایسے جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دینا اور اس کے وقت پہ نہ پڑھنا اور وقت کے بعد پڑھنا یہ کیا قطام یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے گویا کہ اسے نماز پڑھا ہی نہیں کچھ لوگ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد ہمیشہ ان کی عادت ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں ان کا یہ گویا کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے وہ کتنی بھی رکاج پڑھ لیں کیونکہ ان کا ڈیلی کا معمول ہے یہ اگر انسان سو گیا ہے یاد نہیں رہ گیا مان لیجیے سو گیا بیدار نہیں ہوا کوئی جگانے والا نہیں ملا تو اسی صورت میں کیا ہے وہ بعد میں جب وہ نیند سے بیدار ہو نماز پڑھ لے لیکن نیند کو ہمیشہ عذر بنانا یہ بھی نہیں صحیح ہے یہ کبھی کبھار انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک انسان ہمیشہ عذر بنائے کہ میں سویا رہتا ہوں اس وقت نہیں اٹھتا نہیں یہ عذر نہیں اس کے لیے یہ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہو گیا سو گیا یہ الگ مسئلہ ہے لیکن ہمیشہ جان بوجھ کر کے اور عذر کو ہمیشہ امید کو عذر بنانا کہ ہم ہم سوئے ہیں نیند میں ہیں بعد میں پڑھیں گے اور الارم بھی لگاتا ہے تو ڈیوٹی جانے سے پہلے کلام الارم لگاتا ہے نماز کے لیے نہیں لگاتا تو ایسا کرنا کیا ہے قطع ہے اس طریقے سے آپ دیکھیے اذان کا بھی وقت ہے اذان کا بھی وقت ہے جیسے نماز کا وقت ہے اسے اذان کا بھی وقت ہے فرض نمازوں کا لہذا اس سے وقت پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالک بن و رضی صدی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور بھی آپ کے ساتھ تھے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دو اور تم میں کوئی ایک اذان دے اور کوئی تم میں سے نماز پڑھائے تو اس طریقے سے اذان جیسے نماز کا وقت ہے ایسی اذان کا بھی وقت ہے وقت سے پہلے اذان دینا انسان کے لیے جائز نہیں قربانی ہے دیکھیے قربانی کا وقت متعین ہے ذلحجہ کی دس تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور گیارہ بارہ اور تیرہ تیرہ تاریخ کو مغرب سے پہلے تک انسان قربانی کر سکتا ہے اب انسان دلیجا کی دس تاریخ کی بجائے آٹھ ہی کو کر لے یا چودہ تاریخ کو کرے پندرہ تاریخ کو کر لے قربانی اس کی قربانی معتبر نہیں مانی جائے گی اس نے گویا کہ گوشت کھانے کے لیے جانور دبا کیا بس وہ قربانی معتبر نہیں ہوگی وہ عبادت نہیں مانی جائے گی قربانی کی عبادت اس لیے کہ وقت نکل گیا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کچھ عبادات وقت کے ساتھ خاص ہیں ان کو انسان وقت سے پہلے نہیں کر سکتا لہذا اس کا بھی انسان کے لیے خیال رکھنا ضروری ہے چھٹی چیز کیا ہے جگہ کچھ عبادات جگہوں کے ساتھ خاص ہیں وہ عبادات انسان انہی جگہوں پر انجام دے گا ان عبادات کو انسان ان جگہوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ ان عبادات کو انجام نہیں دے سکتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں طواف طواف خانے کعبہ کا کیا جاتا ہے خانے کعبہ کے ساتھ خاص ہے اب انسان قبر کا طواف کرے کسی کے گھر کا طواف کرے یہ قطان اس کے لیے جائز نہیں حرام ہے شریعت کے اندر صحیح دیکھ لیجئے صفا مروا کی صحیح کی جاتی ہے صحیح صفا مروا کے درمیان کرنا ہے اب انسان صفا مروا کی صحیح کرنے کے بجائے کسی اور کی صحیح کر لے سات چکر لگا لے تو اس کا کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ عبادت صفا مروا کی صحیح کے ساتھ خاص ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں حج میں انسان عرفہ میں جا کر کے وقوف کرتا ہے مزدلفہ میں آ کر کے رات گزارتا ہے یہ اس کے لیے کیا ہے کچھ اس میں واجب ہیں اور حج میں عرفات کے اندر کیا ہے ٹھہرنا اس کے لیے رکن ہے اب انسان اگر عرفہ کا قیام عرفات میں میدان عرفات میں جائے بغیر کسی اور جگہ کر لے تو اس کا عرفہ اس کا حج نہیں ہوگا اور یہ عبادت اس سے ادا نہیں ہوگی کیونکہ حج میں عرفہ کا قیام میدان عرفات کے ساتھ خاص ہے اور وقت کے ساتھ بھی خاص ہے جو وقت بتایا گیا وقت نکل جانے کے بعد اگر کوئی جائے یا وقت سے پہلے چلا جائے وہاں پر اس کا ادا نہیں ہوگا ایسے آپ دیکھیں مزدلفہ میں رات گزارنا کیا ہے واجبات میں سے ہے اب اگر انسان وہاں جو مزدلفہ کی جو لجا کی دستاری جو رات آتی ہے اس رات میں انسان جا کر کے وہاں رات گزارتا ہے یعنی نو دلجا کی نو تاریخ کو رات میں اور دلجا کی دس تاریخ کی رات ہو جاتی ہے وہ وہاں رات گزارنا اس کے لیے واجب ہے آدمی دن میں چلا جائے نو تاریخ کو یا اس طریقے سے گیارہ تاریخ کو رات میں جائے بارہ کو جائے تو اس کا یہ عمل صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وہ عبادت اس جگہ کے ساتھ خاص ہے ایسے آپ دیکھیں اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے نماز کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے لیکن اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے انسان گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا شب قدر انسان گھر کے اندر کر سکتا ہے رات گزار سکتا لیکن اعتکاف انسان گھر کے اندر نہیں کر سکتا اللہ رب الام نے فرمایا پرانے مسجد کے اندر وان تم آ کے فون آفر پھر مساج تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والے ہو لہذا اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے عورتوں کے لیے بھی مسجد شرط ہے اگر عورت بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو مسجد کے اندر ہی کرے گی گھر کے اندر اس کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ عبادت جگہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا گیا مسجد کے اندر وہاں اعتکاف کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آپ کی دیگر ازواد متحرات کا گھر مسجد نبوی سے ایک دم قریب تھا حضرت عائشہ کا تو گھر کا دروازہ بھی کھلتا تھا مسجد کے اندر لیکن پھر بھی انہوں نے گھر کے اندر اعتکاف نہیں کیا بلکہ مسجد کے اندر اعتکاف کیا ایک مرتبہ آپ نے باقاعدہ اس اعتکاف کے لیے جو خیمے لگائے گئے تھے یا پردہ کیا گیا تھا اس کو آپ نے کیا کیا اجڑوا دیا اور یہ آپ نے نہیں کہا جاؤ گھروں کے اندر اعتکاف کر لو نہیں کیونکہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے شرط ہے یہ مسجد یہ مسجد یہ اعتکاف کی عبادت مسجد کے ساتھ خاص ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی جیسے عورت بھی خانے کعبہ کا طواف کرے گی عورت کھانے کعبہ کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف نہیں کر سکتی صفا مروا کی صحیح ہے عورت جا کر کے وہیں کرے گی نہیں کہ عورت ہے تو کہیں بھی کر سکے نہیں تو یہ جو عبادات ہے جگہوں کے ساتھ خاص ہیں لہذا اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو نہ کرے یہ عبادت ضروری نہیں ہے اس کے لیے کرنا عورت کے لیے یا مرد کے لیے یہ مصنون ہے لیکن اگر وہ کریں گے تو اسی صورت میں کیا ہوگا ان کے لیے مسجد کے اندر ہی کرنا ہوگا ان کے لیے باقاعدہ الگ سے پردہ کیا جائے ان کے لیے یعنی آنے جانے ایک الگ سے راستہ ہو یعنی تمام ان کے یعنی ان کے پردے کا خیال رکھا جائے یہ تمام چیزیں اگر ہیں مسجد کے اندر تب عورت اعتکاف کرے گی گھر کے اندر عورت کے لیے بھی اعتکاف کرنا جائز نہیں تو یہ چھ چیزیں علامہ ابن وسمیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں کہ جب یہ چھ چیزیں کسی عبادت کے اندر ملتی ہیں تب وہ جا کر کے عبادت بنتی ہیں اور میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ساتویں چیز ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ کچھ عبادات ایسی ہیں شریعت کے اندر جو مطلق ہیں ان کو مقید نہیں کیا گیا ہے مطلق ہیں کبھی بھی انسان کر سکتا ہے تو ان کو مقید کر دینا وقت سے یا جگہ سے یا عدد سے یا صفت اور کیفیت سے تو یہ بھی دین کے اندر بدعت بن جاتی ہے اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا ضروری عبادت کے اندر کچھ عبادات کیا ہیں ان کی کوئی ان کا کوئی وقت نہیں ہے ان کی کوئی کیفیت متعین نہیں ہے کوئی عدد متعین نہیں ہے اس کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے اب اگر آپ اسے ان میں سے کسی ایک شخص خاص خاص کر دیں گے تو عبادت نہیں بلکہ وہ بدعت بن جائے گی جیسے قرآن کی تلاوت کرنا ہے قرآن کی تلاوت انسان کبھی بھی کر سکتا ہے لیکن ایک انسان خاص کر لے کہ میں فلاں وقت میں اور فلاں صورت کو اتنی بار پڑھوں گا تو یہ اس کا کرنا صحیح نہیں ہوگا بدعت کے زمرے کے اندر چیز آ جائے گی اگر شریعت کے اندر اس کا حکم ہے تو کیا جائے گا جیسے جمعہ کے دن سورہ کا آپ کی تلاوت کرنا مصنون ہے اس کو انسان پڑھے گا لیکن ایک آدمی جمعہ کے دن روزانہ ہر ہفتے جمعہ کو یا ہر دن فجر کے بعد سورہ آسین پڑھنے کو یا کسی صورت کے پڑھنے کو یہ سمجھتا ہے خاص کر دیتا ہے اور کہتا ہے اتنی بار ہم پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جاتا ہے یہ بدعت کے اندر یہ چیز بداعت کے اندر چلی جاتی ہے یا جیسے ہمارے ملکوں کے اندر قرآن خانی کی جاتی ہے کہ مردوں کے اوپر پڑھا جاتا ہے یا کسی کی وفات ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے لیے جا کر کے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر اس کو خاص کر دیا گیا کس کے ساتھ مردوں کے ساتھ یا جس کی روح نکلنے والی ہے مرز الموت کے اندر ہے اس کے ساتھ گویا کہ ہم نے قرآن پڑھنے کو خاص کر دیا ایسی صورت میں یہ بدعت کے زمرے کے اندر چیز آ جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنا یہ عام ہے مطلق ہے کبھی بھی انسان کر سکتا ہے لیکن انسان اس کے لیے وقت خاص کر دے کہ فلاں وقت ہی ہم کریں گے جبکہ اس وقت کے لیے حدیث کے اندر نہ کہا گیا تو ایسی صورت میں عام ذکر کو خاص کر دینا یہ بھی کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی بدعت آ جاتی ہے عام ہے تو عام رہے گا جب بھی آپ کو موقع ملے آپ کہہ لیں سبحان اللہ حمد سبحان اللہ عظیم جب آپ کو موقع ملے آپ یہ ذکر کرتے رہیں لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں اسے فلاں ٹائم ہی کہوں گا اتنی بار کہوں گا تو یہ بدعت کے زمرے کے اندر چیز آ جاتی ہے شریعت کے اندر اسے مطلب رکھا گیا ہے اس کی عدد سے تعین نہیں کی گئی اگر عدد سے تعین ہے تو عدد کا خیال رکھا جائے گا لیکن اگر عدد کی تعین عام ذکر ہے اس میں عدد کی تعین نہیں ہے تو اس میں انسان کیا کرے گا اس میں اگر عدد متعین کر دے گا تو اسی صورت میں کیا ہوگا وہ بدعت کے زمرے کے اندر چیز آ جائے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ہے حسم اللہ نعم الوکیل مان لیجیے یہ ہے یا اور کوئی آیت ہے کسی کے پاس کوئی بیماری ہے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس آیت کو ایک سو ایک بار پڑھیے تین سو تیرہ بار پڑھیے اکیاون بار پڑھیے اکسٹھ بار پڑھیے فلاں ٹائم ہی میں پڑھیے تو یہ کیا ہوگا اور طریقہ بھی بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے تو یہ چیز کیا ہو جائے گی میرے بھائی یہ چیز بدعت کے زمرے کے اندر آ جائے گی سبحان اللہ کہنا اللہ کی تقبیر بیان کرنا اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنا یہ عام ہے اب کوئی آدمی اس کو خاص کر دے کہ ہم اتنا کریں گے ایک آدمی کوئی ہو اور کہے کہ اتنی بار سبحان اللہ پڑھیے اتنی بار الحمد للہ پڑھیے اتنی بار اللہ اکبر پڑھیے پھر سب لوگ اجتماعی شکل میں پڑھیں اجتماعی شکل میں سب لوگ پڑھیں ایک آدمی کے پیچھے سب اس کو دہرائیں تو کیا ہو جائے گا یہ بدعت کے زمرے کے اندر آ جائے گا اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو جو کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر رہے تھے تحلیل و تصویر پڑھ رہے تھے اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر رہے تھے اور ان کا باقاعدہ ایک سرغنا تھا سمجھ لیجئے اور وہ جیسا کہتا تھا اتنی بار کرتے تھے لوگ اس کے پیچھے پیچھے سارے لوگ دہراتے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو مسجد سے باہر نکال دیا اور کہا کہ دین کے اندر بدات ہے ابھی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے آپ کے برتن نہیں ٹوٹے ابھی اور تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی کیونکہ انہوں نے عام ذکر کو خاص کر دیا اتنی بار کرنا ہے اور متعین اور کیفیت بھی انہوں نے لی کہ اجتماعیت کے کے ساتھ اکٹھا ہو کر سب کریں گے ایک آدمی کہے گا اس کے پیچھے سب لوگ دہرائیں گے تو یہ کیا ہو جاتا ہے بدات کے زمرے میں چیز چلی آتی ہے لہذا اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو عبادات عام ہیں مطلق ہیں اذکار جیسے مطلق ہیں ان کی کوئی کوئی وقت نہیں متعین ہے اب ان کے لیے اگر آپ کسی وقت کو خاص کر دیں گے تو اسی صورت میں کیا ہو جائے گا یہ اس کے لیے یہ چیز بدعت کے زمرے کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے وہ چیز بدعت ہو جاتی ہے تو یہ گویا کی سات چیزیں ہیں جن کا عبادات کے اندر خیال رکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ دیکھیے اللہ رب العامین کی عبادت کا انکار وہی کرتا ہے جو ملحد اور متکبر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اگر کسی اور کی انسان عبادت کرتا ہے یا اللہ براہن کی بعد میں کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ برامن کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے ایسا انسان مشرق کہلاتا ہے اور جو عبادات اللہ کے سل جو مشروع عبادات ہیں ہمارے نبی نے کیا ہے لیکن ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے اگر عبادت کرتا ہے تو ایسے شخص کو مبتدے اور بدعتی کہا جاتا ہے کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں یہ جو آپ کے سامنے باتیں بتائی گئی ساتھ یہ قبولیت کی شرطیں نہیں ہیں یہ عبادت کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں یہ قبولیت کی شرطیں نہیں ہیں عبادت کی قبولیت کی شرط انسان کا مخلص ہونا اور وہ عمل اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا اگر اس نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا اللہ کی بات کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے بداتی کہا جائے گا کیونکہ اس نے طریقہ چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انسان جو خالص اللہ کی بات کرتا ہے نبی کے طریقے پر کرتا ہے ایسے انسان کو معاہد اور متبع سنت کہا جاتا ہے لہذا ہمیں معاہد اور متبع سنت بننا ہے اور اس سے پہلے جو چیز بتائی گئی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بات کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائے گمراہی سے بچائے سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں اور بدعتیں میرے بھائیوں یہ جہنم کا راستہ دکھاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کو بدا سے بچا امین و جداکم اللہ خیر و صلی اللہ بن محمد والا علیہ و صحب اجمعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ